حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو حضیفہ بن عطبہ بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تھے انہوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کا نکاح اپنے بھتیجے ہند بنت ولید بن عطبہ بن ربیہ بن عبد شم سے کر دیا تھا حالانکہ حضرت سالم ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو متبنہ یعنی بولا بیٹا بنا لیا تھا اور جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو بیٹا بنا لیتا تو لوگ اس کو اسی کا بیٹا کہتے وہ اس کا وارث بھی بنتا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت اتاری ادعوہم لآبائہم ہوا یعنی ان متبناؤں کو ان کے اصلی باپوں کی طرف منصوب کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات زیادہ قرین انصاف ہے البتہ اگر تم ان کے اصلی باپوں کو نہ جانتے ہو تو انہیں اپنا بھائی یا مولا کہو لہذا جس متبنہ کا باپ معلوم نہ ہو وہ بیٹا بنانے والے کا مولا یا دینی بھائی ہوگا یہ حدیث اس جگہ مختصر بیان ہوئی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچیس